سید عبد الرحمن بن افضل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے نماز پڑھی تو سجدہ کیا اور اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر گیا پھر اٹھے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی پھر دوسرا سجدہ کیا حتیٰ کہ ہر ہڈی نے اپنی جگہ کو پکڑ دیا پھر اٹھے اور دوسری رکت میں بھی ایسے ہی کیا جیسے پہلی رکت میں کیا تھا پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح کی تھی حدیث نمبر سترہ سو باون مسنط احمد